ذہن جو ہے ذہن جو ہے حاضر رکھیں گے بات جو ہے آنکھوں سے سنیں گے کانوں سے بات سنی نہیں جاتی بات آنکھوں سے سنی جاتی ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے تو کان کھلے رہتے ہیں کان کھلے نہیں رہتے تو سب نیتیں کرو کہ بھائی جو بات کہی جا رہی اسے غور سے سنیں گے جو بات پڑھی جا رہی اسے غور سے سنیں گے اور ان سب باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے حدیث میں آتا ہے جب بندہ عمل کی نیت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے عمل کا کرنا آسان بنا دیتے ہیں اور اگر انہیں عمل کرنے کی نیت نہیں کرتا عمل کرنے کی نیت نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمل کو مشکل بنا دیتا بھائی اعمال جو ہیں وہ اللہ والوں کے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اترے ہیں ہمارے اندر ان کے کرنے کی پوری پوری استطاعت ہے ہمارے اندر ان کے اندر کرنے کی وہ سارے اعمال کرنے کی پوری پوری استطاعت ہے آج ہمیں دھوکے میں پڑے ہیں ہمیں نیت نہیں کرتے ہمیں تمنا کرتے ہیں بولے تمنا نہیں کریں گے نیت کریں گے انشاءاللہ ہاں اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے سارے انسان اس دھوکے میں ہیں اور اسے دھوکہ نہیں سمجھ رہے ہیں وہ دھوکہ یہ ہے کہ میں بھی کچھ ہوں میری ذات بھی کچھ ہے فرمایا انا خیر من میں لوگوں سے اچھا ہوں یہ شیطان کا نعرہ ہے اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اور دوسری بڑی بیماری آج لوگوں کی یہ ہے کہ اپنی سامنے والی چیزوں کو بھی کچھ سمجھ رہے ہیں سماج کو کچھ سمجھ رکھے ہیں سماج کو پوزیشن دیے ہیں حکومت کو کچھ سمجھا ہے حکومت کو بھی پوزیشن دی ہے ہر چیز کو ہر سامنے والی چیز کو سمجھا ہے یہ دوسری بڑی بیماری اصل تو اللہ کی ذات ہے نہ میں اصل ہوں نہ یہ میرے سامنے میرے آگے پیچھے اوپر نیچے یہ زمین آسمان سورج یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں اللہ کی ذات کے مقابلے میں ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اور میری خود کی حیثیت ہاں میری خود کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے یہ دو دھوکے ہیں اور یہ دونوں دھوکے یہ دل کی بیماریاں ہیں اور فرمایا جسمانی بیماریوں سے جسمانی بیماری ہے کسی کو موت مل جائے موت آ جائے جسمانی بیماریوں سے آزاد ہو جاتا ہے بھائی مرنے کے بعد کسی بھی کینسر کی شکایت رہتی مردہ آتا ہسپتال کو کہ ابھی میرا کینسر ختم نہیں ہوا دنیا کی جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں جسمانی وہ موت پہ ختم ہو جائیں گی موت میں موت پہ ان بیماریوں سے آزادی مل جائے گی چاہے جیسی بھی تکلیف دینے والی جسمانی بیماری ہو موت اس بیماری کو ختم کر دے گی اور اگر روح کی بیماری کے ساتھ مر گیا فرمایا جہنم ٹھکانا ہو دوستو ہر چیز سمجھ میں آئی ہے اپنے اندر کی روح کی بیماریوں کو سمجھانی ہے اپنے جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت سمجھی ہے اپنی روحانی بیماریوں کے لیے مرشد کو تلاش کرنا حقیقت نہیں سمجھ رہا ہے دھوکے میں پڑا ہوا ہے فرمایا مستقل قرآن ایک ٹاپک پہ مستقل بات کرتا ہے جیسے نماز کے لیے بات کرتا ہے جیسے زکا پہ بات کرتا ہے جیسے روزے پہ بات کرتا ہے ایک ٹاپک قرآن کا مسلسل ہے تزکیہ دلوں کی صفائی دلوں کی پاکی دلوں میں اللہ کو جمانا مولانا شف علی خان علیہ رحمہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دل میں اللہ آ گیا اس کی نشانی کیا ہے قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں فرماتے ہیں سور صبا میں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ملک صبا کے اندر اللہ تعالیٰ ملک سبا کے قصے کو جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائے ہیں اس میں ایک آیت ہے ملک صبا وہ آیت اپنی فوج سے بولی تھی وہ وہ الفاظ اس کے اپنی فوج سے بولی تھی ان نفسدوها وجعلوا عزت اذلہ جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں کے بادشاہ کو ذلیل کرتے ہیں کرتے ہی نہیں کرتے کہ وہاں کے بادشاہ کی عزت کرتے ہیں وہاں کا بادشاہ سب سے پہلے گرفتار کیا جاتا ہے جب کوئی بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتا ہے اور فتح پاتا ہے جیت جاتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ کو یرغمال بناتا ہے اسے جیل بھیجتا ہے سب سے پہلے اس کے بعد جن لوگوں کی اس ملک میں عزت ہوتی ہے ان کو ذلیل کر دیتا ہے کرتا نہیں کرتا میں کسی ملک کو فتح کیا کوئی ملک کا بادشاہ کسی دوسرے ملک کو فتح کیا تو سارا اس ملک میں سارے عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے فرمایا مولانا شف علی خان علیہ رحما اپنی کتاب میں مثال دے کے فرماتے ہیں بھائی اللہ کے دل کے اندر آنے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا ذلیل ہو کر ہمارے دل سے نکل جائے گی بولو دنیا ذلیل ہو کے نکلی ہمارے دلوں سے کتنے سال سے ذکر کر رہے ہیں بھائی پابندی نہیں ہوگی اللہ کے فیصلے بھی نہیں آئیں گے مجاہدہ نہیں ہوگا اللہ کے فیصلے بھی نہیں آئیں گے اللہ کے دل کے اندر آنے کی نشانی یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اللہ اللہ کی ذات کے علاوہ کی ساری چیزیں زلیل ہو کے دل سے نکل جائیں نہ حکومت کی کوئی قیمت ہو دل میں نہ ہتھیاروں کی کوئی قیمت ہو نہ فوج کی نہ مال کی نہ دولت کی فرمایا اللہ کے ولی کی ایک نشانی یہ ہے کہ دنیا کی پریشانیوں کو پریشانی نہیں سمجھتا حدیث کے مفہوم میں آتا ہے اللہ کا ولی اللہ کا ولی وہ تو آخرت کی پریشانی کے لیے انتظام کر رہا ہے وہ دنیا کی پریشانی کو پریشانی کہاں سے سمجھے گا یہ دنیا والے ہوتے ہیں جو دنیا کی پریشانیوں کو سر پر سوار کرتے ہیں یہ اللہ والے نہیں ہوتے دوستو اپنا جائزہ لیں ہم سب دل کے مریض ہیں اور انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں دل کے مریض نہیں ہیں ہم سب کو ایک مرشد کی ضرورت ہے اللہ کا کرم اللہ نے ہمیں عطا کیا مگر بھائی دوستو ہم اس سے استفادہ نہیں کر رہے اور امام غزالی فرماتے ہیں ہر دور میں ان دل کی بیماریوں کو جان کر ان روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں کیوں اس میں مجاہدہ ہوتا ہے برداشت کرنا ہوتا ہے مرشد کی اپنے پیر کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی ہوتی ہے اب جو ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں کتاب میں اس میں جو ہے ہاں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دمن برخاتم قرآن اور حدیث کے حوالے سے بھائی ایک مرید کا پیر کے ساتھ معاملہ کیسا ہو تفصیل سے بیان کیا اللہ کا کرم اللہ تعالیٰ نے بھئی ایک نسبت تو نبی سے یہ ہے کہ کلمہ پڑھ لیے جو جو کلمہ پڑھا اس کی نبی سے نسبت ہو گئی اس کی اسلام سے نسبت ہو گئی اچھا اس سے آگے بڑھ کر دوسری نسبت یہ ہے کہ کسی مشاعر سے کسی کسی اہل حق مرشد سے کسی اہل حق عالم مرشد سے بیت ہو جائے ایک نسبت تو عمومی تھی جو پہلے مل گئی تھی جیسے اسلام لائے جیسے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے نبی کی ایک نسبت مل گئی ہے عمومی نسبت اب جو ہمارے پاس نسبت ہے وہ نبی کی خصوصی نسبت ہے کیسی خصوصی نسبت ہے کہ ہاں بھائی میرے شیخ ہمارے شیخ ہاں ان کے شیخ کے پاس رہ کر اپنا تزکیہ کرائے ہیں شاہ اللہ حافظ علیہ شاہ شہاب اللہ رحمٰ ان کے شیخ کے پاس رہ کر اپنا تزکیہ کرائے ہوئے ہیں مفتی عبد الغنی مفتی عبد رحمٰ اپنے شیخ کے پاس رہ کر اپنی دل کی بیماریوں کا علاج کرائے ہوئے ہیں وہ مولانا شف علی علیہ رحمٰ مولانا شف علی خان علیہ رحمٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس رہ کر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کر اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرائے ہیں فرمایا یہ سلسلہ ہاں حسن بصری علیہ رحما کو جا کے ملتا ہے پھر حسن بصری علیہ رحما حضرت علی کے شاگرد ہیں اور حضرت علی سے بیت حضرت علی کو بیت کس نے کی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ خصوصی نسبت ہے اس نسبت کی ہمیں قدر کرنی ہے ہاں، ایک نبی کی عمومی نسبت اور یہ نبی کی خصوصی نسبت ہے بھائی بھائی ایک ایک اپنی روحانی بیماری کا علاج کرائے ہوئے تو بھائی اپنے مشیخ کے ساتھ اپنے پیر کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ بھائی کیسے آداب کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اب خصوصی نسبت میں آ گئے تو اس کا احترام بھی کرنا ہے ایسا نہ ہو ہمارے سے احترام نہیں ہوا بھائی جب چیز کی حفاظت نہیں ہوتی تو چیز ضائع ہو جاتی ہے اس کا اثر باقی نہیں رہتا اگر چیز کی حفاظت ہوتی ہے اس پہ محنت ہوتی ہے وہ چیز ترقی پاتی ہے تو بھائی اور سے سنیں گے انشاءاللہ ہاں اور ارادہ کریں گے کہ بھائی ہم سب اپنے آپ کو روحانی بیماریوں کا مریض سمجھیں گے کیوں حدیث میں ہے کل اللہ کے نبی فرما کے جا چکے ہیں کہ بھائی ہر ایک گنہ گار ہے بخیر التوابون سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے ہاں پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وعدہ کیا ہے کہ اپنی اصلاح کریں گے اپنے نفس کی اصلاح کریں گے جس سے آج امت کا بڑا حصہ غافل ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے تو بڑے خسارے میں ہے بڑے دھوکے میں ہے کیوں اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہے تو کہیں تکبر کا شکار ہو جائے گا بولے گا میں تو نماز پڑھنے والا میں تو روزے رکھنے والا میں تو فلاں فلاں دین کے کام کرنے والا انہیں گیا کام سے تکبر تکبر شیطان کی صفت ہے شیطان ابلیس کو شیطان تکبر نے بنایا تھا تکبر اللہ کے چادروں میں سے ایک چادر ہے اللہ اس میں شرکت ذرا بھی برداشت نہیں کرتا اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی اصلاح کے وعدے اپنی اصلاح کی بیت نہیں کی ہے تو بھائی اعمال پر عجب کا شکار ہوگا اگر عجب کا شکار نہیں ہوا تکبر کا شکار نہیں ہوا کم سے کم ریا کا شکار ضرور ہو جائے گا اتنا خیال تو شیطان اور نفس اس کے دل میں ضرور لائے گا کہ تو تو پانچ وقت تقبیر اولا کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تجھے لوگ دیکھ رہے ہیں تو نظریں جھکا کر گلی سے گزر رہا ہے تجھے مستورات بڑا پاک دامن سمجھ محلے کی اور تو مسجد میں دوسرے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے دین کے اور تجھے لوگوں میں تیرا کوئی اسٹیٹس ہے فرمایا لوگوں کے لیے کوئی کام نہیں کرنا ہے شروع میں میں فرمایا شروع میں میں نے بتا دیا کہ سب سے بڑی بیماریاں جو ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے اس کی بنیاد پر سارے جھگڑے ہیں دنیا میں اور دوسرا کیا ہے دوسروں کو کچھ سمجھنا ہے اس کی بنیاد پر سارے مسلمان اسلام سے آج دور ہیں دنیا کو کچھ سمجھے اپنے آپ اطراف کے ماحول کو کچھ سمجھے تو کیا کر رہے ہیں نبی کی سنتوں کو قربان کر رہے ہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں نبی کی سنتیں صرف اس لیے قربان ہو رہی کہ دنیا والوں کو کچھ سمجھا ہے اپنے بزنس کو کچھ سمجھا کرتے پیجامے میں رہے تو بھائی کاروبار کیسا ہونا دھوکا ہے دھوکا دل کی بیماری ہے چہرے کے ساتھ رہیں گے ایک مش گاڑی رہے گی لوگ کیا بولیں گے پتہ نہیں کاروبار کریں گے کہ نہیں کریں گے اس نے اپنے سامنے والوں کو کچھ سمجھا ہے بھائی میرے سامنے جو ہے وہ بھی کچھ نہیں میری ذات بھی کچھ نہیں ہے اصل تو اللہ کی ذات ہے اصل تو اللہ کا حکم ہے نبی کی سنت دوستو نبی نبی نبی کی کی کی سنت سنت سنت اس وقت بنی جب اللہ کا حکم آیا تھا نبی نے اپنی مرضی سے کوئی سنت ہمیں نہیں دی ہے اصل حکم اللہ کا ہے ان الحکم اللہ للہ اصل شارع اصل شریعت تو اللہ کی ہے نبی تو بس نبی تو بس اس پر عمل کرنے والے تھے تو کسی سنت کا چھوڑنا یہ نہیں کہ صرف سنت کو چھوڑ رہا ہوں کسی سنت کا چھوڑنا یہی ہے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں نبی نے اپنی مرضی سے کسی نبی نے کوئی طریقہ اپنی امت میں کبھی نہیں چلایا ہے جب تک وہی نہیں آتی تھی کوئی نبی کوئی کسی نبی نے کوئی عمل نہیں کیا اور نبی کے اعمال ہی اللہ کے یہاں مقبول ہیں غیر نبی کے اعمال اللہ کے یہاں مردود ہیں نبی کے اعمال کے ساتھ جائے گا اللہ قیمت لگائیں گے نبی کے غیر نبی کے اعمال کے ساتھ جائے گا نبی کے دشمنوں کے اعمال کے ساتھ جائے گا اللہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ اس کا حشر کریں گے ہاں اصل تو جو ہے اصل تو جو ہے ہاں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں ہم سب خلیفہ ہیں کیا ہیں ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں انی جائل فی الارض خلیفہ قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے کہ آدم کو اور آدم کی اولاد کو میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں ہم سب اللہ کے خلیفہ ہیں اور پھر آنے کے بعد اللہ کا حکم نہیں چلائیں گے تو بولو اللہ واپسی پر پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے اللہ کے یہاں پوچھو گی ضرور پوچھو گی خلیفہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاں دلی میں پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے کرناٹک میں چیف منسٹر بنا کے بھیج رہا ہے اب کرناٹک میں بنا ہوا چیف منسٹر دلی کے پرائم منسٹر کی باتوں کو نہ مانے اپنی کرناٹک میں چلانے لگے تو دلی کا پرائم منسٹر اس چیف منسٹر کو باغی بولے گا نہیں بولے گا انہیں بغاوت کرنے والوں میں شمار ہوگا اور بغاوت کا بغاوت کی سزا بغاوت کی سزا ہر حکومت میں ہر حکومت میں ہر ملک کی حکومت میں بغاوت کی سزا موت ہے دنیا میں ستر ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کیپٹل پنشمنٹ کو ہٹا دیا ہے کہ بھائی ہم اپنی ہم پھانسی کی سزا نہیں دیں گے مگر بھائی بزرگ دوستو ان ستر ممالک میں بھی اگر کوئی بغاوت کرتا ہے تو اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ میں اسے پھانسی ہی دیں گے وہ تو بولو ہمیں اللہ کے خلیفہ ہم نہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا ہوا ہے اور ہمیں اللہ کے حکم کو نہیں چلا رہے ہیں ہمیں اپنی چلا رہے ہیں یا کسی غیر کی چلا رہے ہیں تو اللہ ہمیں پکڑیں گے نہیں پکڑیں گے اور اللہ کے یہاں کیپٹل پنشمنٹ موت نہیں ہے اللہ کے یہاں کیپٹل پنشمنٹ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے غور سے سنیں گے انشاءاللہ کہ بھائی جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور اپنی اصلاح کی نیت کر لی ہے اپنی روح کو بنانے کا ارادہ کر لیا ہے تو بھئی اب اس کے آداب ہیں اس کے آداب ہیں ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں تو وہ آداب جو ہیں یہاں سارے لکھے ہوئے ہیں اسے غور سے سنیں گے انشاءاللہ آداب مرشد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تقدم بین ید اللہ و رسول اللہ اور اللہ کے رسول سے صدقت نہ کرو کسی معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے جانے کی کوشش نہ کرو دوسری جگہ فرمایا لا فوق صوت النبی اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو ان آیات کا ان آیات کا مقصد مسلمانوں کو ادب کی تعلیم دینا ہے کس کی تعلیم دینا ہے ادب کی تعلیم دینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت ہی اچھا ادب سکھایا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سالک کے لیے آداب کی رعایت لازمی ہے ہم سب کے لیے آداب کی رعایت بھائی آداب کو بجا لانا آداب پر عمل کرنا لازم ہے خموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا خموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے میں بھری محفل میں چلانا اچھا نہیں ہے ادب جو ہے سب سے پہلا سب سے پہلا لیسن ہے محبت کے لیسنوں میں محبت کے اسباق میں سب سے پہلا سبق جو ہے ادب ہے ابو حفظ نشاپوری علیہ رحمہ کا قول ہے التصوف تصور عدد ادب تصوف سراسر ادب ہے یہ دلوں کا تزکیہ یہ دلوں کی صفائی اس کے لیے بیت کرنا اور اس اپنے شیخ کے پاس اپنی بیماریوں کا علاج کرانا یہ سارا کا سارا اصل کیا ہے یہ تو ادب ہے یہ کیا ہے ادب ہے کسی شاعر نے کہا اے دوستو اپنے آپ کو ادب سکھاؤ کیونکہ عشق کے سب راستے آداب ہی سے گزرتے ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو ادب سکھاؤ تہذیب سیکھو کہ کیسے بات کرنا ہے کیسے اعمال کرنے ہیں اور یہی جو ہے یہی جو ہے کیا ہے عشق کے راستے کے آداب میں سے ہے درج ذیل چند آداب بیان کیے جاتے ہیں جن کی پابندی ہر سالک کے لیے ضروری ہے جہاں جہاں مولانا سالک لکھ رہے ہیں وہاں ہماری ذات ہے وہ کہاں وہ سارا جو بھی سالک کا نام آ رہا ہے جہاں بھی وہی وہ مریدین کو ریفر کیا جا رہا ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو ریفر کر رہے ہیں ہمارا ذکر ہو رہا ہے وہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے جن کی پابندی ہر سالک کے لیے ضروری ہے اور جو سالک جتنا زیادہ ادب کا خیال رکھے گا اتنی جلدی ترقی پائے گا جتنا زیادہ ادب کا خیال رکھیں گے اتنا ترقی ہوتی جائے گی اگر آداب کو پڑھنے کے بعد غفلت پر برتے گا تو باطن کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا اب آداب سن لیے آداب سننے سے پہلے تو مکلف نہیں تھے اب آداب سننے کے بعد مکلف ہو جائیں گے اگر آداب کے سننے کے بعد آداب کو نہیں پورا کر رہا ہے تب باطن کی نعمتوں سے محروم ہو جائے ویسا ارادہ کریں گے کہ ان آداب پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ بس سننا نہیں ہے ہاں سننا سننا اور چھوڑ دینا بھائی سننا اور عمل نہیں کرنا یہ کیا ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے جو منافقوں کا عمل تھا کہ سنتے تھے عمل نہیں کرتے تھے منافق نہیں بنیں گے میں انشاءاللہ یہ آداب حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی علیہ رحمٰ سے منقول ہیں اور تشریح کے لیے فائدے کے عنوان سے کچھ اضافہ بھی کر دیا گیا ہے تاکہ سالکین کو بات سمجھنے میں آسانی ہو پہلا ادب کیا ہے پہلا ادب اس راستے کا پہلا ادب مرشد کی ظاہری حیثیت قومیت حشمت شوکت پیشے وغیرہ پر نظر نہ کرے اور اسے حقیر نہ جانے بلکہ اس نعمت اور فیضان کو جو اللہ نے شیخ کو دیا ہے نگاہ میں رکھے اسے اللہ کی پہچان کا وسیلہ سمجھے اور کمال صدق و یقین سے اس کی صحبت کا فیض اٹھائے مرشد کی ظاہری حیثیت وہ دولت والے ہیں کہ نہیں کون سے خاندان والے ہیں ظاہر پہ نہیں جانا ہے مرشد کے ظاہر چیزوں پہ نہیں جانا ہے بلکہ اس نعمت اور اس اللہ کے فیض کا ارادہ کرنا ہے جو جو, جو, جو, جو کیا ہے مرشد کو بزرگوں سے ملا ہے ابھی بتا رہے تھے نا کہ بھائی کوئی یہاں اپنی من اپنی مرضی سے شیخ نہیں بنا بیٹھا ہے ہاں بھائی کسی نے کسی کو اجازت دی ہے اور یہ ساری اجازتیں حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو بھائی ان ان نعمتوں کو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کا مرکز اپنے شیخ کو جانے جس طرح کوئی مریض اپنے طبیب کی طبی مہارت کو سامنے رکھ کر علاج کرواتا ہے اس کی ظاہری حیثیت اور قومیت کو خاطر میں نہیں لاتا اسی طرح سالک کو بھی مرشد کی باطنی نعمت پر نظر رکھنی چاہیے ظاہری حشمت اور شوکت پر نہیں جب کوئی مریض جسمانی مریض ڈاکٹر سے اپنا علاج کرا رہا ہے تو ڈاکٹر کی صلاحیت کو دیکھتا ہے انہیں کہ بھائی ڈاکٹر صلاحیت والا ہے کہ نہیں ایم ڈی ہے کہ نہیں اسپیشلسٹ ہے کہ نہیں اس سے دوسری چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے کہ کوئی دوسری چیزیں بھی دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر خوبصورت ہے کہ نہیں اسمارٹ ہے کہ نہیں ہاں یہ سب دیکھتا ہے نہیں ڈاکٹر کی مہارت پر نظر رکھتا ہے ویسے ہی مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ شیخ کی مہارت پر نظر رکھے شیخ کا جو شیخ کی جو نسبت ہے اس نسبت پر نظر رکھے اور اس نسبت سے اللہ کی معرفت کو حاصل ہونا یقینی سمجھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو پہچانا نہیں پہچانا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پہچان کرائی جیسا انہوں نے پہچان کی تھی ویسا خواجہ حسن بصری علیہ رحمٰن نے پہچان کی جیسا انہوں نے اللہ کی پہچان کی تھی وہی پہچان شیخ عبد المالک صدیق علیہ رحمٰن نے کی اور ویسے ہی ہوتے ہوتے بھائی کہاں تک آ رہا ہے ہمارے آپ کے حضرت تک آ رہا ہے عرض کیا گیا امیر آدمی انتہائی خوش لباس ہے اگر یہ کسی سے بات کرے تو توجہ سے بات سنی جائے اگر کسی کی طرف رشتے کا پیغام بھیجے تو قبول کر لیا جائے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے صاحب گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی شخص کے بارے میں کیا رائے ہے پھر پہلے تو بولے کہ ظاہری ظاہری چیزوں پر نظر نہ کرے شیخ کی نسبت سے اللہ کی معرفت کو وسیلہ سمجھے اب جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث میں نقل کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی گزرا اچھے کپڑوں میں ٹھاٹ باٹ میں کپڑوں سے اچھا معلوم ہوتا تھا انہیں صحابہ سے پوچھے اللہ کے نبی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے صحابہ کیا بولے بڑا عزت والا ہے اور جو ہے اگر کہیں رشتہ بھیجا بھیجے گا تو قبول کیا جائے گا کوئی کاروبار میں کسی کے ساتھ شریک ہونا چاہے گا تو انہیں کاروبار میں بزنس میں اسے پارٹنر بھی بنا لے گا اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا آدمی گزرا جو کپڑوں سے تو اتنا اچھا نہیں تھا کپڑوں سے ظاہر سے اتنا اچھا خوبصورت اور اچھے کپڑوں والا نہیں تھا اس کے بارے میں رائے پوچھی گئی تو صحابہ کیا فرما رہے ہیں غریب آدمی ہے مفلس ہے اگر کوئی بات کرے گا تو لوگ سنیں گے بھی نہیں کہیں رشتے کا پیغام بھیجے گا تو لوگ قبول بھی نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پہلے جیسے لوگوں سے ساری دنیا بھر جائے تو سب مل کر بھی اللہ کی نظر میں اس غریب کے برابر نہیں ہو سکتے ویسے پہلے آدمی سے اگر ساری دنیا بھر جائے انہوں سب مل کے یہ جو غریب آدمی ہے انہیں ظاہر میں تو کم ہے مگر اصل میں انہیں اللہ والا ہے انہیں کیا ہے اس کا باطن نیک ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے تو جو ہے اس کی برابری نہیں کر سکتے ساری دنیا والے مل کر ساری دنیا والے گنہگار آدمی مل کر اسے ایک غریب نیک کی برابری نہیں کر سکتے ایک روایت میں ہے بے شک اللہ تمہارے چہروں کو تمہارے مال کو تمہارے پیسے کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر کسی کے چہرے پر کسی کے مال پر کتنا مال جمع کیا ہاں کتنا عقل والا ہے اس پر نہیں ہوتی اللہ تو دلوں کو دیکھتے ہیں اللہ تو اعمال کو دیکھتے ہیں کہ بھائی اعمال میرے حکم کے مطابق کر رہا ہے کہ میرے حکم کے خلاف کر رہا ہے حضرت عمر اپنے زمانے خلافت میں حضرت بلال کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے سیدنا سیدنا بلال بلال یعنی بلال آ آ آ گئے گئے گئے ہمارے سردار اور کون ہے حضرت عمر خود خلیفہ ہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ظاہری حشمت اور شوکت کی کوئی قدر نہیں بس سالک کو چاہیے کہ ظاہری حالات پر نظر نہ کرے بلکہ شیخ کی باطن کی دولت کو پیش نظر رکھے حقیقت یہی ہے پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی پینے سے مطلب ہوتا ہے پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی ملنے سے پینے سے مطلب ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی پانی مٹی کے پہلے میں ہے یا سونے کے پہلے میں ہے انہیں نہیں بولتا کہ بھائی مٹی کے پہلے میں کئی ہے سونے کے پہلے میں لانا تھا اسے تو بس ٹھنڈے پانی سے مطلب ہے رہی بات قومیت کی تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ نمبر حضرات کہ ہم نے تمہیں شاخیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اللہ کے ہاں عزت والا تو متقی اور پرہیزگار ہے ہم نے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو قومیت کی نیشنلٹی کی اللہ کے یہاں کوئی ویلو نہیں ہے کہ بھائی کوئی اس بات پر بخشا نہیں جائے گا کہ انہیں ہندوستان میں پیدا ہوا یا پاکستان میں پیدا ہوا یا عرب میں پیدا ہوا کسی کی بخشش اس بات پر نہیں ہوگی ہر ایک کی بخشش تو اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی انہیں جتنا اللہ سے ڈرتا ہے کا انہیں اللہ کے یہاں عزت والا ہوگا جتنا تخوا اس کے پاس ہے انہیں اتنا عزت والا اللہ کے پاس ہوگا دوسرا ادب شیخ کو اپنے حق میں سب سے زیادہ انفا سمجھے پہلا حق کیا ہے کہ شیخ کی بات ان کی دولت پر نظر رکھے ظاہر کو نہ دیکھے اب دوسرا ادب کیا ہے شیخ کو اپنے حق میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا سمجھے سب سے فائدہ پہنچنے کا ذریعہ سمجھے اور یہ بھروسہ رکھے کہ میری اصلاح میری باطن کی اصلاح میری باطن کی اصلاح اور اللہ کی معرفت کا حصول کا مطلب اسی مرشد سے آسانی سے حل ہو جائے گا کہ بھائی جو میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کی بیماریاں صاف ہو جائیں اور میں اللہ کو اپنے دل میں بسا لوں اس کے لیے یہی مرشد میرے لیے ذریعہ ہیں پورا یقین اس بات پر ہو ہر جائی نہ بنے اگر دوسری طرف توجہ کرے گا تو فیض اور برکات سے محروم رہے گا ہر ایک کے پاس پہنچ گئے بھائی انہوں آ رہے سنے ان کے پاس بھی پہنچ گئے انہوں آ رہے سنے ان کے پاس بھی پہنچ گئے ایسا نہ کرے کہ بھائی میرا جو اصلاح ہونی ہے وہ تو یہیں سے ہونی ہے جہاں میں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سچے دل کے ساتھ کلمات پڑھ لی ہیں تو ہر جائی نہ بنے کہ ہر ایک کے پاس جا کے ہر ایک کے ساتھ پاس جا کے بیٹھ کے ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے شیخ کو انفا سمجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا اپنے شیخ کو ہی سمجھے ارشاد تعالیٰ ہے علم علم علیم ہر والے پر بڑا علم والا ہے اللہ تعالیٰ ہر علم لہذا شیخ اگرچہ عالم سب سے زیادہ علم والا بھی نہ ہو سالک کے حق میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے کا باعث ضرور ہوتا ہے شیخ جو ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے رہتے ہیں اس کے سلسلے کی نسبت کی برکت ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بچے کو جو پیار محبت شفقت اپنی ماں سے مل سکتی ہے وہ کسی دوسری عورت سے نہیں مل سکتی وہ ایک بچہ ہے اسے محبت شفقت پیار اپنی ماں سے زیادہ ملے گا ہر دوسری عورت کے پاس جا کے بیٹھے گا انہیں پیار تو کر لے گی بچہ ہے انہیں پیار تو کر لے گی تھوڑا چمکار بھی دے گی مگر اصل تو فائدہ اسے کہاں سے پہنچے گا اپنی ماں کے پاس سے پہنچے گا نا اسی طرح دوسرے سارے شیخ جو ہیں وہ برحق ہیں ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں مگر اسے جو نفع ہونا ہے یہ اسے اپنے شیخ سے ہوگا اسے کس سے ہوگا اپنے شیخ سے ہوگا حالانکہ دوسری عورتیں عقل میں شکل میں اخلاق میں اس کی ماں سے اچھی ہو سکتی ہیں میری ماں سے اچھی دوسری عورتیں ہو سکتی ہیں دنیا میں مگر مجھے جو اصل پیار ملے گا وہ میری ماں سے ملے گا مثل مشہور ہے ماں کی محبت وہ ہمالیہ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی نہیں چھو سکتا ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا ماں کی ممتا وہ ہمیشہ خوش کھلکھلا رہنے والا پھول ہے جس پر موسم گرما یا موسم سرما کا کوئی اثر نہیں ہوتا ماں کی محبت کی تشریح کر رہے ہیں کہ ماں کی محبت تو ہمالیہ سے بھی بلند ہے سمندر سے بھی زیادہ گہری ہے اور ہمیشہ سدا بہار ہے تو سالک شیخ کے بارے میں جتنا حسن زن رکھے گا اتنا ہی فیض کا دروازہ کھلے گا ہمیں کیا ہے مریدین جو ہیں جتنا اپنے اپنے پیر سے اپنے مرشد سے جو ہے اپنے شیخ سے اچھی نیت رکھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہمیں پہنچے گا تو بھائی پہلا ادب ہو گیا کہ بھائی شیخ کی باطن کی دولت پر نظر کرے ظاہری دولت پر نہیں دوسرا ادب بھی ہو گیا اپنے لیے اپنے شیخ کو اپنے ماں کے جیسا سمجھے کہ یہی مجھے نفع پہنچنا ہے دوسری جگہ میری عزت تو ہو جائے گی مجھے کچھ مل بھی جائے گا مگر مجھے سب سے زیادہ نفع کہاں پہنچے گا اپنے شیخ کے پاس پہنچے گا تیسرا ادب ہر طرح سے مرشد کا موتی اور فرما بردار رہے کیونکہ پیر کی عقیدت اور محبت کے بغیر فیض کا دروازہ نہیں کھلتا محبت کا تقاضا اطاعت اور خدمت ہے تیسرا کیا ہے اپنے شیخ کی اطاعت کرے بھائی جو حکم شیخ دے رہے ہیں اس پر عمل کر دے فرما بردار رہے کہ بھائی جو شیخ ہیں ہمارے وہ عالم ہیں عامل کالم عالم کامل ہیں اور جو ہے شریعت پر اسلام پر ان کی پوری نظر ہے کوئی حکم ہمیں وہ شریعت کے خلاف نہیں دیں گے کوئی حکم ہمیں شریعت کے خلاف نہیں ملے گا وہ الگ بات یہ ہو سکتی ہے وہ حکم ہمارے علم میں نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے مگر اصل جو ہے جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے وہ تو عالم کامل ہیں انہوں کوئی مجھے ایسا حکم نہیں دیں گے جو جس میں شریعت کی منع ہو یا جس میں کوئی نقصان ہو آخرت کا یا دنیا کا وہ تو مجھے ہمیشہ آخرت کے نفے کے ساتھ حکم دیں گے تو کیا ہے اپنے شیخ کا متی اور فرما بردار رہے صوفیہ کے نزدیک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہجرت مرشد کی اطاعت خدمت محبت عقیدت کی فقید المثال داستان ہے اطاعت میں جو ہے اطاعت میں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضب سیدنا صدیق سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال ہے وہ ہمارے نزدیک سامنے رہے کہ اللہ کے اللہ کے نبی کی کیسی اطاعت حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے دوران میں کیے تھے چنانچہ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے تو انہیں جاگتے ہوئے دیکھا ہجرت کی رات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں جاگ رہے تھے جب جاگتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ابو بکر تم جاگ رہے ہو ارض کیا اللہ کے نبی مجھے اندازہ تھا کہ تھوڑے دن میں ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور میرا دل گواہی دیتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہجرت میں میں ہی رہوں گا جس وقت سے یہ خیال آیا تھا میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا تھا جب سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا پتا نہیں دس دن پہلے پندرہ دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے تب سے میں نے راتوں میں سونا چھوڑ دیا ہے کہ آپ ودا آپ تشریف لائیں اور میں سو رہا ہوں کیسی اطاعت تھی بھائی کیسی اطاعت الخواجہ دوست محمد خنداری ایک مرتبہ بیمار ہوئے الخواجہ محمد عثمان دامائی کئی دن متواتر موسا زئی شریف سے پیدل چل کر تقریباً تیس کلومیٹر دور ایک شہر درامن جاتے دوائی لے کر واپس آتے پھر ساری رات تیمار داری میں مشغول رہتے خواجہ محمد عثمان ہارون علیہ رحمان خواجہ عبد المالک صدیقی خواجہ دوست محمد خنداری کے شیخ ہیں جب اپنے شیخ بیمار ہو گئے ان کے شیخ تو ان کے شیخ کی دوا لانے کے لیے تیس کلو میٹر پیدل چل کر جاتے دوا لاتے ساری رات اپنے شیخ کی خدمت کرتے عالم نے فرمایا ایک مرتبہ خواجہ محمد عبد المالک صدیقی نے ایک خوبصورت اور نفیس ہینڈ بیگ خریدا پوچھنے پر بتایا میں اس میں اپنے پیر و مرشد کے استعمال کے لیے مٹی کے ڈھیلے رکھوں گا عبد المالک صدیقی علیہ ایک بار جو ہے اچھا ایک دم بہترین ہینڈ بیگ چھوٹا بیگ ایک دم بہترین نفیس اچھا بنا ہوا خرید خرید کے لائے دوسرے لوگ پوچھے اتنا مہنگا بیگ اتنا خوبصورت بیگ کس لیے خریدے بولے اپنے شیخ کے استنجے کے لیے اس میں ڈھیلے رکھوں گا کیا رکھوں گا اپنے شیخ کی استنجے کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے اس کے اندر مٹی کے ڈھیلے رکھوں گا تین ادب ہو گئے پہلا ادب کیا ہے شیخ کے ظاہر پر نظر نہیں رکھیں گے شیخ کی باطن پر نظر رکھیں گے کہ ظاہر کی دولت تو ختم ہو جائے گی باطن کی دولت تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی وہ وہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے اور وہ ہمارے شیخ تک پہنچی ہے اس دولت پر نظر رکھیں گے پہلا ادب تو وہ ہو گیا اور دوسرا ادب کیا ہوا دوسرا ادب یہ ہوا بھائی یاد ہے کسی کو دوسرا ادب کیا تھا اپنے لیے اپنے شیخ کو ہی نفع پہنچانے والا سمجھیں گے اپنے لیے اپنے شیخ کو ہی نفع پہنچانے والا سمجھیں گے تیسرا کیا ہے کہ بھائی اپنے شیخ کی اطاعت کریں گے اس کی اطاعت کریں گے چوتھا تب حسب استطاعت جان اور مال سے شیخ کی خدمت کرے اس پر احسان نہ جتلائے بلکہ شیخ کا احسان سمجھے کہ اس نے میری خدمت کو قبول کیا شیخ سے کسی قسم کی لالچ یا کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے جتنی بھی خدمت کرے خلوص اور اللہیت سے کرے تاکہ کمال ایمان سے مند ہو جائے جیسی میری حیثیت ہوگی جیسی میری جانی اور مالی حیثیت ہوگی جتنا وقت میں اپنی اصلاح کے لیے نکال سکتا ہوں اور جتنا جتنا مال میں جو ہے خدمت میں لگا سکتا ہوں وہ میں لگاؤں گا اور جان مال لگانے کے بعد بھیا شیخ پر احسان نہ جت لائے ایک مہینہ آپ کے ساتھ رہا چلہ آپ کے ساتھ رہا ایک سال آپ کی خدمت میں رہا بھائی مفتی عبدالغنی پھول پوری علیہ رحما کی خدمت میں مولانا حکیم اختر علیہ رحمٰ سترہ سال یا بائیس سال رہے کتنے سال سترہ سال یا بائیس سال رہے خود خدمت کیے خود خدمت کیے اور جب مفتی عبدالغنی پھول پوری علیہ رحمٰ اتنے بیمار ہو گئے کہ خزا حاجت وغیرہ بستر پہ کرنی پڑتی تھی ٹوٹلی بیڈ ریٹرن بولتے ہیں نا ویسے ہو گئے تو کیا کرے اب انہوں تو مرید تھے اس میں حیا مانے تھی کہ بستر پہ حاجت کروانا ہے کمرے کے اندر ہی حاجت وغیرہ کروانا ہے تو کیا کیے اپنی ماں کی تشکیل کیے کہ اپنی ماں سے جا کے کہے کہ اما جان آپ جنت کمانا چاہتے ہیں ہاں بیٹا جنت تو سب کمانا چاہیں گے میں کیوں نہیں تو اپنی ماں کا اپنے شیخ کے ساتھ نکاح پڑھائیں ان کے ابا کا انتقال ہوئے دس پندرہ سال ہو گئے تھے ان کی ماں بیوہ تھی دس پندرہ سال سے اپنی ماں کا اپنے شیخ سے نکاح کروائیں آتا ہے کہ پانچ سال تک مفتی عبد الغنی پھول پوری علیہ رحمان نکاح کے بعد بھی زندہ رہے بیٹا تو خدمت کیا تھا کیا تھا ماں بھی خدمت کی ماں بھی شیخ کی ماں کو بھی شیخ کی خدمت میں لگا دیا زیادہ دور کی مثال نہیں جن کی مثال ہے وہ اب بھی وہ اب بھی حیات ہے مولانا کی مختار اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے کراچی سے ان کا فیض سارے عالم میں پہنچ رہا ہے جب مولانا ابرار اللہ علیہ رحمٰ بنگلور آئے تھے اس وقت مولانا ابرار اللہ رحمہ فرما رہے تھے کہ دو ہزار چھ میں مولانا حکیم اختر علیہ رحمٰ کے پانچ سو سے زیادہ خلفہ ستر سے زیادہ ممالک میں اصلاح نفس کی خدمت انجام دے رہے تھے تو چوتھا ادب کیا ہے کہ جیسی میری استطاعت ہے جان اور مال سے شیخ کی خدمت کروں گا اور اس کے بعد شیخ پر احسان نہیں جتلاؤں گا کیا سمجھوں گا کہ کرم ہوا اللہ کا کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے شیخ نے جو ہے میرے مال اور جان کی قربانی کو قبول کیا غزب تبوک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر اپنا سارا مال قدموں پر نچاور کر دیا ہر ہر بات میں مثال تو حدیث اور قرآن سے ہی لائیں گے ہاں جب نسبت جب نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو ادب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کرنا پڑے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا ساری سارا مال غزل تبوک میں لا کے ڈال دیے اور اس کے بعد ایک ٹانٹ کا لباس پہن کر خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہیں مکہ کی تجارت والی خوشحالی یاد ہے اور آج دیکھو تمہارا کیا حال ہو گیا مکہ میں تھے کپڑوں کے تاجر تھے بڑے امیر تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جو ہے اب کیا حال ہے سارا مال جو ہے غزب تبوک کے لیے جمع کر دیا ہے اللہ کے دشمنوں سے ٹکر لینی ہے اللہ کے لیے سارا مال نبی کے سامنے جمع کر دیا ہے اور خود ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے اور اللہ کے نبی نے یاد دلایا تم نہ وہ مال کی خوشحالی یاد ہے کیسے خوشحال تھے مال میں وہ حال اچھا ہے یا اب کا حال صدیق اکبر تڑپ اٹھے یہ چند سالوں کی زندگی ہے اگر ساری کی ساری زندگی شدید تکلیفوں میں گزر جائے حتیٰ کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے تو آخا تیری خاطر یہ سب کرنا آسان ہے میرے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ آ جانا میرے لیے عظیم نعمت ہے صدی اکبر کا جواب کیا تھا سدی اکبر اللہ تعالیٰ کا جواب کیا تھا بھائی ایسی تکلیفیں اگر ساری زندگی کے لیے آ جائیں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھوکا بھی نہ آئے تب بھی جو ہے جو نعمت آپ کے صدقے میں مجھے ملی ہے جو نعمت آپ کے صدقے ملی مجھے ملی ہے وہ اصل عظیم ہے وہ کیا ہے وہ اصل عظیم ہے دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی مٹی سے بنی مٹی میں مل جائیں گی یا تو موت پہ الگ ہو جائیں گے یا بیماریوں سے الگ ہو جائیں گے یا پھر اللہ کسی اور راستے سے دنیا کی نعمتوں سے جدائی کر دے گا اصل نعمت تو بھائی اصل نعمت تو کیا ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کا دے دینا اور اپنی اصلاح کی نیت کر لینا نہ خیال و خواب کی محفلیں نہ میں بز میں شوق سے جا سکا تیری ایک نگاہ بدلتے ہی میرے سب ارادے بدل گئے جو فنا ہوئے غم عشق میں انہیں زندگی کا نغم ہوا تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا چراغ راہ کے جل گئے جو لوگ عشق میں فنا ہوئے وہ فنا نہیں ہوئے جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں اللہ کی معرفت کے حصول میں مٹایا ہے وہ مٹے نہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ان کے مٹنے کی بنیاد پر اللہ کی اللہ کی معرفت کے راستوں میں روشنی کے دیے جل گئے صدیق اکبر اس قدر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کے باوجود ایک مرتبہ گوشے تنہائی میں بیٹھے زہر و خطا رو رہے تھے دعا مانگتے ہوئے کہہ رہے تھے یا اللہ میں اپنا مال نبی کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مگر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اونچا ہوتا ہے مجھے میرے آقا کی اتنی بے ادبی بھی گوارا نہیں یا اللہ میرے آقا کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں یہ ہے مزہ خطبت بھی کرے اور احسان مند بھی ہو کیا دعا کر رہے ہیں و قطار رو رہے ہیں اے اللہ میں تو میرا سارا مال نبی کے حوالے کرنا چاہتا ہوں مگر دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے اونچا ہوتا ہے میرے آقا کی بےدبی ہو جائے گی میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی بےدبی ہو جائے گی اے اللہ میرے آقا کے دل میں یہ بات ڈال دے وہی کے ذریعے سے یہ بات ڈال دے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کرے پھر ہوا کیا ہوا وہی بھائی ساری زندگی مدینہ کی مکہ کی ایمان لانے کے بعد کی ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کا صدیق کے مال پر ایسا تصرف کرتے جیسے اپنے مال پر کرتے تو بھائی کتنے چار ادب ہو گئے پہلا ادب جو ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس کی ظاہری شان شوکت پر نہ جائے اس کی اس کے پاس جو باطن ان کی نعمت ہے اسے اصل سمجھے اس پر نظر رکھے دوسرا ادب کیا تھا اپنے لیے اپنے شیخ کو سب سے زیادہ انفا سمجھے کہ بھائی میری ماں جتنا مجھ سے پیار اور شفقت کر سکتی ہے دنیا کی کوئی دوسری عورت اتنی پیار اور اتنی محبت اور شفقت میرے لیے نہیں کر سکتی دو دوسرا ادب وہ ہو گیا تھا تیسرا ادب کیا تھا اپنے آپ کو شیخ کی اطاعت پہ لے آئے شیخ کی اطاعت پہ اپنے آپ کو ٹوٹلی کلی ڈال دے اور چوتھا ادب کیا ہے بھائی حس استداحت جیسا اللہ تعالیٰ نے جان مال دیا ہے ویسا اپنے شیخ کی شیخ کی خدمت میں اسے استعمال میں لائے پھر پانچواں ادب مرشد کے فرمان کو فوراً بجا لائے جب جب جب شیخ ہمارے لیے کوئی حکم دیں کوئی کام کرنے کو کہیں تو فوراً اس پر عمل کرے اس کے فعل کی ابتدا اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے اگر شیخ کو کوئی کام کرتے دیکھے تو اس کی اسے اسے کرنے کے لیے خود کرنے کے لیے شیخ سے اجازت پوچھے شیخ کی ابتدا شیخ کی اجازت کے بغیر نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو میں مثال رکھتے تھے سو میں مثال کیا ہے نہ سحری کرتے نہ افطار کرتے سترہ سترہ دن کا روزہ رکھتے بیس بیس دن کا روزہ رکھتے اکیس اکیس دن کا روزہ رکھتے مگر صحابہ کو اجازت نہیں دیے نہ امت میں کسی کو اجازت دیے شیخ کا عمل جو ہوتا ہے وہ اس کی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے تو شیخ کے عمل کی اقتدا کرنے کے لیے شیخ سے پوچھ لے مرشد کے فرمان کو فوراً بجا لائے اس کے فعل کی ابتدا اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے کیونکہ بعض اوقات وہ اپنے حال اور مقام کی نسبت سے کام کرتا ہے جو مرید کے لیے اس کی کوشش سے بلند ہونے کی وجہ سے نقصان کر دیتا ہے البتہ خولی مطابق اختیار کرتا رہے تاکہ پیر سے محبت اور مناسبت پیدا ہو جائے اس ادب کی بنیاد حدیث ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں متواتر روزے رکھنے شروع کر دیے اور رات میں قیام اور سجود کی حالت میں بسر کرنے لگے بعض صحابہ کو اس کا پتہ چلا انہوں نے بغیر پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دی اتنا ریاضت اتنا مجاہدہ چند دنوں میں وہ کمزور ہو گئے ان کی حالت خراب ہونے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربی وی تم میں سے کون میرے جیسا ہو سکتا ہے میرا رب مجھے کھلاتا اور کھلاتا ہے میں سو میں وسال تو رکھ رہا ہوں مگر میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہے تو بھائی شیخ کی اقتدا شیخ کے فرمان کو فوراً بجا لائے اور جب شیخ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے اور اس کام کو کرنے کی اپنے دل میں بھی اگر نیت ہو تو شیخ سے پوچھ لے کہ بھائی میرے لیے اس کام کی کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں کیونکہ وہ ان کی مقام اور مناسبت کے لحاظ سے ہوتا ہے اور سالک کو چاہیے مرشد کے حکم کو فوراً بجا لائے البتہ مرشد کو کوئی خاص عمل کرتا دیکھے تو اجازت طلب کرے اجازت ملنے پر عمل کرے نہ ملنے پر اپنے آپ کو کم ضرف سمجھے اجازت مل گئی کام کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہے نہیں ملی تو بھائی اپنی ہمت کی کمی کا خیال دل میں لائے کہ بھائی ابھی میں کم ہمت ہوں چھٹا مرشد کی موجودگی میں ہم آتن اس کی طرف متوجہ رہے جب شیخ سامنے بیٹھے ہوں جب شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ شیخ کی طرف متوجہ رہے یہاں تک کہ فرض اور سنت کے سوا نفل نماز یا کوئی اور وظیفہ بھی مرشد کی اجازت کے بغیر نہ پڑھے بلکہ اس کی صحبت کیمیا اثر کو غنیمت سمجھے تاکہ شیخ کی نگاہ حاصل ہو جائے اور اس کے فیض باطن سے حصہ ملے جب شیخ سامنے بیٹھے ہوں شیخ کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوں اور جب شیخ کی حاضری ہو تو بھائی فرائض اور سنتوں کے علاوہ نفل کام بھی شیخ کی اجازت کے بغیر نہ کرے بھائی نفل کام بھی شیخ سے پوچھ لے اصل تو کیا ہے اصل تو شیخ کی صحبت سے اور شیخ کی نگاہ سے جو بات ان کا فیض ملے گا وہ اصل ہے وہ کیا کرے گا وہ موت تک چلائے گا وہ دل کی بیماریوں کا علاج کرے گا شیخ کے سامنے نفل نماز اور وظیفے وغیرہ سے اس لیے منع کیا یہ کام تو سالک شیخ کی غیر موجودگی میں بھی کر سکتا ہے جب شیخ موجود نہیں ہے تب بھی کر سکتا ہے دس پندرہ منٹ کے لیے شیخ کی صحبت نصیبی ہے اس میں سے پانچ منٹ نفل نماز میں لگا دیے تو بھائی پندرہ منٹ میں پانچ منٹ مائنس ہو گئے نہیں وہ تو جب شیخ چلے جائیں گے تب آرام سے نفل کام تو کر ہی سکتا ہے لہذا شیخ کی صحبت سے باطنی فائدہ اٹھانا چاہیے ہما تن ہما گوشت اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ایک لمحے بھی اس بادشاہ سے غافل نہ ہو ممکن ہے وہ نگاہ کرے اور تو آگاہ نہ ہو جب کو جب جو ہے ایک شعر ہے فارسی کا کہ بھئی جب کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے اب مانگنے کے لیے کھڑا ہو گیا عرضی دے دی ریکویسٹ ڈال دی کہ بھائی بادشاہ صاحب مجھے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز کی حاجت ہے اب بادشاہ تو دوسرے کام بھی کر رہا ہے اب بادشاہ جب اس کی طرف متوجہ ہوا کہ تیری تیری کیا کیا ہے ریکویسٹ ہے تیری ریکویسٹ بھی میں پوری کر لوں اور اس وقت انہیں دوسری طرف دیکھ رہا ہے اس وقت انہیں دوسری طرف دیکھ رہا ہے تو بادشاہ کیا کرے گا دنیا کا بادشاہ بھی اسے دھتکار کے نکال دے گا کہ میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں تو کہیں اور دیکھ رہا ہے مثال دے کے فرما رہے ہیں مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جب شیخ کی حاضری ہو تو شیخ سے زیادہ سے زیادہ باطنی فیض حاصل کرنے کی کوشش کرے کسی عارف نے کہا ہے علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو بادشاہوں کی محفل میں بیٹھو تو نگاہ سنبھال کر بیٹھو اور اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دل سنبھال کر بیٹھو علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھال کر بیٹھو ان کے علم کی ہمیں کوئی ٹکر نہیں لے سکتے ہیں اور جب بادشاہ کی محفل میں ہو تو آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ بیٹھو بادشاہ کے محل میں بیٹھے اس کی چھت دیکھ رہے ہیں اس کے خزانے دیکھ رہے ہیں بادشاہ بولے گا انہیں تو انہیں تو بھکاری ہے بھیک مانگنے کے لیے میرے پاس آیا ہے کچھ مانگ لے گا اور جب اللہ والوں کی محفل میں بیٹھو تو دل سنبھال کر بیٹھو پتہ نہیں وہ اللہ والا کب تمہارے دل کی طرف نظر کرے اور تمہارا دل اس سے غافل ہو اور پھر جو فیض جو فائدہ پہنچنا ہے وہ کیا ہے وہ نہ پہنچ پائے چند لوم صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لمحوں کی صحبت سے وہ کچھ نصیب ہوا جو غیر صحابہ کو ہزاروں سال کے مجاہدے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا صحابہ جو بنے تھے وہ نبی کی صحبت کا اثر تھا صحابہ جو ہے وہ صحبت سے بنا ہے صحابہ لفظی صحبت سے بنا ہے صحابہ جو تھے وہ نبی کی صحبت سے بنے تھے اور غیر صحابی اس دور کا کوئی آدمی یا صحابہ کے بعد کا کوئی آدمی ہزاروں سال بھی مجاہدے کرے گا تو صحابہ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا کیوں نبی کی صحبت کہاں سے لائے گا ویسی نماز تو پڑھ لے گا ویسی عبادت تو کر لے گا ویسا قرآن تو پڑھ لے گا ویسی ساری چیزیں کر لے گا جیسے صحابہ کیے ویسا جہاد بھی کر لے گا مگر نبی کی صحبت کہاں سے لائے گا نبی کی صحبت کہاں سے لائے گا وہ تو نبی کی صحبت تھی جس کی وجہ سے صحابی صحابی بنے تو بھائی جب شیخ موجود ہو تو شیخ کی صحبت کو اصل جانے فرائض اور سنتوں کے علاوہ شیخ کی صحبت جو ہے وہ اصل ہے ساتواں ادب شیخ کی صحبت میں با ادب ہو کر نہایت آجزی سے خاموش بیٹھا رہے اس کے کلام کو غور سے سنے ادھر ادھر نہ دیکھے اس کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرے اور اگر کچھ بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تھوڑی مختصر بات کرے اور نہایت توجہ سے جواب کا منتظر رہے گفتگو آہستہ اور نرمی سے کرے اور اپنی آواز اپنے مرشد کی آواز سے بلند نہ کرے کوئی بات ایسی نہ کہے جو پیر کی سب کی اور گرانی کا سبب بنے پہلے پہلے جو ہے قرآن کی آیتیں پیش کیے تھے مولانا بلگ ذوالفقار صاحب کہ اصل تو کیا ہے اصل تو کیا ہے ادب ہے اصل تو کیا ہے ادب ہے دل کی بیماریوں کا علاج روحانی بیماریوں کا علاج اصل تو ادب سے ہوگا کس سے ہوگا ادب سے ہوگا وہی یہ ساتواں پوائنٹ ہے کہ وہ جب شیخ کی صحبت میں ہو تو آجزی کے ساتھ ایک دم آجزی کے ساتھ خاموش بیٹھا رہے اس کے کلام کو جب شیخ بول رہے ہیں جب شیخ بات کر رہے ہیں تو غور سے سنیں اور اگر میرے بولنے کی ہمارے بولنے کی ضرورت پڑ گئی تو مختصر بات کرے اور جواب کو غور سے سنے ایسا نہ ہو کہ شیخ خاموش بیٹھے ہو ہمیں لیکچر دے رہا ہوں تو ساتواں ادب کیا ہے سالک جب صادق بن کر گوش ہوش سے نصیحت سنے تو دل پر اثر ہوگا جب جو ہے سالک سچے دل سے سچی طلب سے نصیحت سنے گا تب دل پر اثر ہوگا ان نفیز القسم کا شہید اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس عقل ہو یا کم از کم کم از کم دوسرے کی بات توجہ سے سنے قرآن کا حکم ہے قرآن کا کیا حکم ہے کہ بھائی اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس عقل ہو جو آگے آ رہا جو آگے اللہ کا حکم آ رہا ہے اس میں جس کے پاس تھوڑی عقل اس کے لیے نصیحت ہے کیا نصیحت ہے کم از کم دوسرے کی بات توجہ سے سنیں ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشكرون اے ایمان والو اپنی آواز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو ان کے سامنے بات زیادہ اونچی آواز سے نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بول لیتے ہو ورنہ اندیشہ ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں محسوس بھی نہ ہو سب سے پہلے سب سے پہلے صحابہ جو نبی کی صحبت میں رہے ان کے لیے حکم اتر رہا ہے کہ نبی کی صحبت میں رہنے کے آداب یہ ہیں کہ ہما تن متوجہ رہو نبی کے پاس اور کیا ہے اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنا اگر اپنی تمہاری آواز نبی کی آواز سے اگر اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال تو گئے جتنی نمازیں روزہ سب ساری چیزیں موجود ہیں مگر ایک بار نبی کے سامنے نبی کی بے ادبی ہو گئی اور بے ادبی وہ ارادن بھی نہیں ہوئی ارادے سے نہیں کہ اونچی آواز میں بول لیے نبی کے پاس تو تمہارے سارے عمل ضائع کر دوں گا اللہ دھمکی دے رہے ہیں اللہ جو ہے صحابہ کو خبردار کر رہے ہیں مرشد کی بات کو نہایت غور سے سننا چاہیے بعض مشائف کا قول ہے کہ مرشد کو زبان بننا چاہیے اور مرید کو کان بننا چاہیے مرشد کو زبان بننا چاہیے اور مرید کیا ہے وہ کان بن کر بیٹھ جائے بھائی سات ادب ہو گئے آٹھواں ادب ہے پیر کی مجلس میں اپنے آپ کو کسی طرح ممتاز نہ کرے پیر کی مجلس میں اپنے آپ کو بڑا بنا کر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میں بھی علم والا میں بھی مال والا میں بھی میں بھی کچھ ہوں بولا نا شروع میں شروع میں بات آ گئی کہ بھائی اس وقت دنیا کی جو سب سے بڑی بیماری ہے امت کے اندر سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں کیا ہے میں بھی کچھ ہوں میں بھی کچھ ہوں کی بنیاد کیا ہے شیطان کا نعرہ ہے نہ خیر من اور اس نعرے پہ شیطان کے لیے جنت سے نکالے جانے کا فیصلہ ہوا ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی ناراضگی کا فیصلہ ہوا تو جو ہے پیر کی مجلس میں اپنے آپ کو کسی طرح ممتاز نہ کرے اپنے تئیں نیاز مند پیاسا اور طلب سے بھرا ہوا ظاہر کرے مرشد کی موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے حاضرین پر علمی تفوق ظاہر ہو جب شیخ اپنے سامنے بیٹھے ہیں تو کوئی ایسی علمی بات نہ کرے کہ ایسا لگے کہ بھائی انہیں تو شیخ سے بھی بڑا عالم ہے ایسی بات نہ کرے اس میں احتیاط کرے نہ ہی دنیاوی حسمت کا مظاہرہ کرے نہ ہی کسی عمل سے یہ ظاہر کرے کہ میں شیخ کا مشیر اور ہمراز ہوں یہ تمام باتیں نفس کو موٹا کرتی ہیں اور انانیت کی دلیل ہیں یہ ساری باتیں اپنے آپ کو علمی طور اپنے آپ کو علمی طور پر یا دنیاوی طور پر یا کسی اور طور پر شیخ کی مجلس میں بڑا بنانے کی کوشش کرنا یا اپنے آپ کو ممتاز کرنا یہ ساری چیزیں اپنے نفس کے موٹا ہونے کی دلیل ہیں اور بیت کس لیے کیے ہیں بیت تو اسی لیے کیے ہیں کہ میرا نفس سدھر جائے میرا نفس جو موٹا ہو چکا ہے ہاں ہر جگہ ہر جگہ جو اکرام ہو رہا ہر جگہ آمنا صدقنا آؤ بھائی بیٹھو بھائی مرحبا مرحبا ہو رہا ہے تو نفس کیا ہے موٹا ہو گیا ہے کہیں تھوڑا بے عزتی ہوتی بے عزتی بھی نہیں تھوڑا پانی لانے میں یا چائے لانے میں دیر ہوتی ہے تو نفس اتنا موٹا ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے کہ تم نہ تو عزت ہی کرنے نہیں آتا ہاں؟ یہ کیا ہے یہ نفس کے موٹا ہونے کی دلیل ہے اور اگر نفس موٹا ہوگا بھائی یہ کیا ہے یہ انا کی دلیل ہے اور انا انا انا وہی انا تو انا تو وہی انا ہے تکبر ہے جو جو ہے اچھے اچھوں کی اچھے اچھوں کی جو ہے آخرت کو برباد کر چکا ہے خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان زمین کی طرح جس نے آج دی وہ انکشاری کی خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان ہو کر شیخ کے سامنے آج بھی انتظاری کرے شیر شاعر کا شعر بتا رہے ہیں کہ بھائی جب زمین نے آجزی اور انکساری کی اللہ تعالیٰ نے رحمت کا آسمان اس پر ڈھانپا ہوا ہے تو کیا ہے زمین کی آجزی پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر رحمتوں والا آسمان کا سایہ مرشد خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسمان ہو کر بھائی نو ادب مرشد کی نشست گاہ پر نہ بیٹھے اس کے مسلح پر پاؤں نہ رکھے جہاں شیخ بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھنے کی کوشش نہ کرے جہاں شیخ اپنا نماز کی جگہ تعین کیے ہیں مسلح پہ پیر نہ رکھے دلیل کیا دے رہے ہیں حضرت اس کی اصل حضرت صدیق اکبر کا عمل ہے روایت سے ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جب جلوہ افروز ہوئے تو تیسرے درجے پر کھڑے ہوتے تھے ادب کیا ہے ادب یہ ہے کہ بھائی مرشد کی نشستگاہ پر مرشد کے بسترے پر مرشد کی مسند پر اور جو ہے ان کے مسلح پر بیٹھنے کی پاؤں رکھنے کی کوشش نہ کرے اور دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر دیتے حضرت اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیے تھے اس کی اس کی اتباع کرنے کی کوشش نہیں کرے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم جانتے ہوئے دوسرے درجے پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑے اور اس کے بعد حضرت عمر جو ہے اس کے نچلے درجے پہ کھڑے ہو گئے جب حضرت اکبر اپنے دور خلافت میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسرے درجے پر کھڑے ہوتے تھے دسواں ادب بلا اجازت اپنے شیخ کے سامنے نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے نہ وضو کرے نہ اس کے کسی برتن کا استعمال کرے اس کی تہارت اور وضو کی جگہ تہارت یا وضو نہ کرے جو آداب شیخ کے روبرو بجا لاتا ہے وہی پیچھے بھی بجا لائے تاکہ اخلاص نصیب ہو نواد کیا ہے اپنے شیخ کے سامنے شیخ کی اجازت کے بغیر نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے نہ وضو کرے نہ اس کے کسی برتن کا استعمال کرے اس کی تہارت اور وضو کی جگہ تہارت یا وضو بھی نہ کرے اور جو آداب شیخ جب سامنے ہوتے ہیں تو شیخ کی جیسی ادب کرتا ہے ویسی اس کے پیچھے بھی کرے ویسا ادب اس کے پیچھے بھی کرے مرشد کے سامنے بلا اجازت کھانے پینے میں مشغول نہ ہونا چاہیے حتیٰ کہ مرشد اگر دسترخوان پر بیٹھنے کی اجازت دے تو بیٹھ جائے ورنہ پیچھے ہٹ جائے ورنہ خوشی سے پیچھے ہٹ جائے مرشد کی نظر وہ کچھ دیکھ سکتی ہے جو سالک کی نظر نہیں دیکھ سکتی مشاہد کا دستور رہا ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء میں توجہ شامل کر کے سالک کو کھلاتے ہیں ان کے ہاں بعض مشاہد تو خلافت اور اجازت کا سلسلہ دیتے ہوئے اس بات پر عہد لیا جاتا تھا کہ تم اپنی باطنی توجہات کھانے پینے کی چیزوں میں شامل کر کے سالکین کو پیش کرو گے مرشد کی اجازت کے بغیر بھائی اس کے دسترخوان پہ بیٹھنے کی اجازت مل گئی تو الحمدللہ بیٹھ کے کھا لے اگر مرشد منع کر دے تو پیچھے ہٹ جائے کہ بھائی مرشد جو کھانا کھلا رہا ہے جو مرشد کے دسترخوان پر کھانا کھانا پانی رکھا ہوا ہے اس میں شاید مرشد کی توجہات بھی شامل ہوں اور پھر مرشد جو ہے اس کے اندر اپنی توجہات کو شامل کیا ہوا ہے تو کسی کسی اپنے خاص سالک کو جس کو کھانے کے لیے کہے گا اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوں گی اور مجھے اجازت نہیں ملی ہے میں انہیں نوش کر لوں گا تو شاید وہ مجھے نقصان نقصان کر کر جائیں جائیں ہاں شاید وہ مجھے ایک مرتبہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے لیے نہایت پر تکلف خانوں پر دسترخوان چنا گیا حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی بھی حاضر خدمت تھے حضرت حاجی صاحب نے ایک روٹی اٹھائی ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال ڈالی اور حضرت گنگوہی کے ہاتھ پکڑا کر فرمایا کہ مولانا اس دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کر یہ کھانا کھا لو حاجی امداد اللہ حاجی مکی علیہ الرحمٰ کے سامنے دسترخوان بچا ہوا دسترخوان پر قسم قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے مگر مفتی رشید احمد گنگوئی علیہ رحمہ کو کیا بول رہے ہیں ایک روٹی دیے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال ڈال کے دے دیے وہ دسترخوان پہ کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ کے کھانا کھاؤ یہ کھا لینا تھوڑی دیر بعد حضرت گنگو ہی خوشی کے ساتھ اس جگہ جا کر بیٹھے اور کھانے میں مشغول ہو گئے تھوڑی دیر بعد حاجی نے نہایت سخت لہجے میں کہا رشید جی تو چاہتا تھا تجھے جوتوں کی جگہ پر بٹھاتا مگر تھوڑی رعایت کر لی دسترخوان پر بٹھا لیا یہ کہتے ہوئے مولانا نے صاحب نے مولانا کے چہرے کے رنگ کو دیکھا حضرت گنگوہی نے نہایت ادب سے کہا حضرت آپ نے سچ فرمایا میں تو اس قابل تھا کہ جوتوں میں بٹھایا جاتا آپ کا احسان ہے جو دسترخوان پر بیٹھنے دیا حاجی صاحب نے جب یہ جواب دیکھا تو لوگوں کے سامنے اتنی کڑوی کسیلی سن کر بھی مولانا کا نفس نہیں بھڑکا تو فرمایا الحمد ذکر کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں ہمیں ہوتے تو واپس نہیں آتے پلٹ کو دسترخوان کو سب رکھ لے کو بیٹھے ہیں مجھے کونے میں بٹھا رہے تو بھائی حضرت آ رہے ہیں حضرت تقریر کریں گے انشاءاللہ شاء جو آداب سنیں اس کی پوری پوری رعایت کریں گے انشاءاللہ شاء تھوڑا قریب ہو جائے ساتھ ساتھی تھوڑا قریب ہو جائے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات بہت دیر سے دینی بات سماعت فرما رہے ہیں اور ہمارے کئی ساتھیوں نے آپ حضرات کو دینی بات سماعت پر اور اس کے بعد میں ایک بہت بڑے بزرگ اللہ والے کے کتاب پڑھ کے سنائی گئی اللہ تعالی ہم سب کو ان بڑوں کی باتوں کے عمل جتب فرمائی اس وقت میں کوئی تقریر کرنے کا موضوع ہے نہ ہم لوگ کرتے کی جمع ہوئے ہم لوگ ایک فکروں کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں